وہ ذرا وائف ہے نا ہری شنکر پرسائی اچھا بھوجن کرنے کے بعد میں اکثر مانوتا وادی ہو جاتا ہوں اپنا پیٹ بھر کر مانوتا وادی ہونے میں ہی سویدھا بھی ہے دوسرے کے گھر بھوجن کرنے کے بعد تو بڑے اونچے اور پوتر وچار میرے من میں آتے ہیں کچھ لوگ بھوکے ہوتے ہیں تب اونچا چنتن ہوتا ہے تپسوی کو پیٹ بھرنے پر بدماشی سوچتی تھی اور خالی پیٹ درشن میری پرکرتی تپسویوں سے بالکل میل نہیں کھاتی بھوکھا ہوتا ہوں تب چاٹ کی دکان سے آگے چنتن بڑھتا ہی نہیں خیر اتنا نشچت ہے کہ وچار پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ بھرا ہو چاہے خالی بات ہے کہ اپنے پیٹ کو پہچانا جائے ورنہ بھول ہو سکتی ہے میرے ایک گاندھی وادی متر کانگریس کی شدھی کے لیے سال میں ایک دو بار اپواس کر ڈالتے تھے ہر اپواس کے بعد کانگریس کی حالت اور بگڑتی جاتی وہ غصے میں اگلی بار دس کی جگہ پندرہ دنوں کا اپواس کر ڈالتے کانگریس کی حالت ڈیوڑھی خراب ہو جاتی میرے سمجھانے سے انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا تو ادھر کانگریس کی حالت کچھ سدھری ہے میں نے ان سے کہا کہ اپواس سے سدھار کا زمانہ گیا اب کھانے سے سدھار ہوتا ہے ایک مہینے کسی دوسرے کا کھا کر دیکھو کہ سنستھا میں کیسی ودھی ہوتی ہے انہوں نے کہا یعنی حرام خوری حرام خوری سے اب ترقی ہوتی ہے میں نے کہا شبدوں کے پریوگ کے بارے میں بہت ساودھان ہوں اپواس کا کوئی ٹھکانا نہیں کیا پتا سوموار کی شام کو اپواس رکھ کر سارا دیش اچھا سوچتا ہے یا برا سویرے سامنے کی جھونپڑی کی ایک استری لڑکے کو اس لیے مار رہی تھی کہ وہ روٹی مانگ رہا تھا لڑکے نے وچار کیا کہ بھوک میں زیادہ کشٹ ہے یا مار میں اس نے طے کیا کہ مار میں زیادہ کشٹ ہے وہ بھوک کو لے کر ماں کو گالی دیتا ہوا بھاگ گیا میں نے ان لوگوں میں سوموار کے اپواس کی اپیل کا پرچار کرنے کا ارادہ کیا تھا اب مجھے اس لڑکے سے ڈر لگتا ہے وہ بہت بری گالی دیتا ہے اگر میں یہ بتانا بھول ہی جا رہا ہوں کہ کیسے اچھے وچار میرے من میں آ رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں میرے ایک دوست کی شادی کی دعوت تھی میں نے اسے بدھائی دی شاباش تم نے وہ کر دکھایا جو ہم سے نہیں بنا پھر وہی بھوجن ہوا آج کل کسی کے گھر بھوجن کرنے میں وہی سکھ ملتا ہے جو اناج کی اسمگلنگ میں کھلانے والے کو بھی لگتا ہے کہ میرے گھر میں سراسر چوری ہو رہی ہے کھا کر لوٹا اور میں لیٹ گیا من میں مہینوں سے رکے اونچے وچار امڑنے لگے سوچا دنیا کا بھلا میں کس طرح کروں چاہتا ہوں سب سکھی رہیں سارے پتی پتنی سکھی رہیں پرسپر وشواس اٹل رہے کسی کے تین سے زیادہ بچے نہ ہوں انہیں اونچے سنکلپوں میں ڈوبا تھا کہ ایک شریف آدمی آ گئے جو لیکھک نوکری نہیں کرتا وہ ایسی گائے ہوتا ہے جسے کوئی بھی پکڑ کر دو سکتا ہے میں سمجھ گیا کہ ان سجن کو چائے کے لیے دودھ کی ضرورت پڑ گئی ہے اسی لیے استن جھنجھوڑنے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پاٹھیہ پستک تھی کہنے لگے تھوڑی سی تکلیف دوں گا اس میں سے کبیر داس کے پدوں کا ارتھ سمجھا دیجیے میں نے کہا آپ کیا کسی امتحان میں بیٹھ رہے ہیں وہ بولے جی نہیں وائف بیٹھ رہی ہے میں نے کہا لیکن ارتھ تو آپ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا میں سمجھ لوں گا پھر انہیں سمجھا دوں گا میں نے کہا وہ ہی کیوں نہیں سمجھ لیتی وہ چپ ہو گئے میں نے سوچا یا تو یہ مجھے لمپٹ سمجھتا ہے یا اپنی پتنی کو کلٹا اسے ڈر ہے کہ کبیر سمجھاتے سمجھاتے میں نہ سمجھانے لگوں میں نے کہا دیکھیے آپ ساہتیہ کے ودیارتھی کبھی رہے نہیں میں جو سمجھاؤں گا اس کا پچاس پرتیشت آپ کے پاس رہ سکے گا اس میں سے پچیس پرتیشت اپنی پتنی کو آپ دے پائیں گے مگر پاس ہونے کے لیے تو تینتیس پرتیشت چاہیے نا یعنی آپ کے ارتھ سمجھانے سے تو وہ فیل ہو جائیں گی انہوں نے سوچا اور پھر کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کو انہیں ہی سمجھانا چاہیے کبیر پر تو وہ راضی ہو گئے میں نے دھیرے سے کہا اس میں ودیاپتی بھی تو ہیں وہ ساودھان تھے تپاک سے بولے اسے جانے دیجیے وہ تو اشلیل ہے میں سمجھ گیا من میں کہا تو کیا کبیر کو بھلا آدمی سمجھتا ہے ارے کبیر کو اگر ڈھنگ سے کوئی سمجھ لے تو ودیاپتی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے من پھولا پھولا پھرے جگمے کیسا ناتا رے اگر ٹھیک سے پتنی سمجھ لے تو تیری گرہستی ہی ٹوٹ جائے ایک آچاریہ ہمیں ہندی کا کاویہ پڑھاتے تھے انہیں بھی اشلیل کا بہت ڈر تھا جہاں بھی سندر کاویہ پنکتیاں آ جاتی وہ منہ بنا کر کہتے چھوڑ دو اشلیل ہے وہ لڑکیوں کو الگ سے وہ انش سمجھانے کے لیے تک پر رہتے تھے کچھ لوگوں کے لیے ہر پرکار کی سندرتا اشلیلتا ہے جو کروپ ہوتا ہے وہی ان کے لیے پوتر ہوتا ہے اور کروپتا کے سوا پوترتا کی کلپنا انہیں ہوتی ہی نہیں ہے مجھے ایک اور گھٹنا یاد آ رہی ہے تب ہم وسودھا نکالتے تھے ایک دن ایک سجن کچھ کوتائیں لے کر آئے مجھے دکھائیں میں نے پوچھا آپ نے لکھی ہیں وہ بولے نہیں وائف نے لکھی ہے ذرا دیکھ لیجئے میں نے دیکھ لیں کہا ٹھیک ہے وہ بولے تو پتریکا میں چھاپ دیجئے میں نے کہا چھاپی نہیں جا سکتی انہوں نے پوچھا کیوں میں نے کہا کمزور ہے وہ بولے تو جو خرابی ہے مجھے بتا دیجیے جو سدھار آپ بتائیں گے میں انہیں بتا دوں گا وہ سدھار کر لیں گی میں نے کہا یہ کوتا ہے جناب گنت نہیں ہے کہ میں سوال حل کرنے کی ریتی بتا دوں اور اتر نکال دوں کہ آپ سمجھ لیں گے اسے تو جو لکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے وہ پھر سے آگرہ کرنے لگے میں نے کہا میں انہیں کو بتا سکوں گا وہ پریشان ہوئے بولے وہ کیسے آئیں گی میں نے پوچھا کیوں ان کا جواب تھا بات یہ ہے کہ وہ ذرا وائف ہے نا چکرانے کی باری میری تھی وہ ذرا وائف ہے نا سوچا اس کی پتنی بیمار ہوتی ہوگی اور ڈاکٹر آتا ہوگا تو یہ اسٹیتھوسکوپ اپنے سینے میں لگواتا ہوگا ڈاکٹر کہتا ہوگا کہ مگر بیمار تو وہ ہیں تو وہ کہتا ہوگا کہ ہاں لیکن میری ہی جانچ کر لیجئے وہ ذرا وائف ہے نا ڈاکٹر کہتا ہوگا ان کی جیب بھی دیکھنی ہے تو یہ جیب نکال دیتا ہوگا میری ہی جیب دیکھ لیجیے وہ ذرا وائف ہے نا میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی یہ کوتائیں لے جاؤ پتی ورتاؤں کو ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہیے آدمی سچ مچ مشکل میں پڑ گیا ہے دروازے کھل گئے ہیں سامنے بہت سے راستے دکھائی دینے لگے ہیں ان پر بڑھنے کی مہتواکانکشائیں جاگ اٹھی ہیں مگر ان پر بڑھیں کیسے یہ کٹھن سوال ہے استری کو آگے بڑھانے والے کچھ اتی اتساہی لوگوں سے میرا پریچے ہے ان سب کی پریشانی میں سمجھتا ہوں اور ان سے سہانوبھوتی بھی رکھتا ہوں آگے بڑھی ہوئی استری کے پتی کہلانے کا گورو بہت سوستھ اور جائز ہے مگر وہ بڑھے کیسے کچھ لوگ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے پیٹھ پر لاد کر آگے لے جا کر رکھ دینا چاہتے ہیں اور جب پٹی کھلے تو وہ یہ کہیں کہ آہا ہم تو اتنے آگے بڑھ گئے ویسے یہ طریقہ برا بھی نہیں صرف یہی کہ آدمی زندگی بھر کلی کا کام کرتا ہے جانتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنا ناراضگی پیدا کرنا ہے پچھلے دنوں کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے ایک سانسکرتک سنستھا کا وارشکوتسو تھا اس میں ہی میں گیا تھا سنگیت اور ناٹک ہوا بعد میں سنستھا کے لوگوں کے ساتھ چائے پیتے وقت میں نے پوچھا سال میں کتنے ناٹک کھیل لیتے ہیں وہ بولے زیادہ نہیں ہو پاتے بات یہ ہے کہ پارٹ کرنے کے لیے استریاں ملنے میں بڑی کٹھنائی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ اپنی پتنی کو اسٹیج پہ لے آئیے نا آپ لوگوں کی پتنیاں اگر ناٹک میں کام کرنے لگیں تو دوسری بھی آ جائیں گی آپ میں سے کتنوں کی پتنیاں اسٹیج پر آتی ہیں کسی کی نہیں تو میں نے کہا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کی بیوی کی کھوج کرتے ہیں دوسرے کی اسٹیج پر آ جائے اپنی نہ آنے پائے دوسرے کی نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ بڑے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ہم پچھڑے ہوئے نہیں ہیں جنہوں نے اس کا مربع بنا کر گھر میں رکھ چھوڑا ہے وہ لوگ ناراض ہوئے یوں اوپر سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مگر آنکھوں سے وہ یہی کہہ رہے تھے وہ کیسے آئیں گی وہ ذرا وائف ہے نا بات کہاں تک چلی گئی اور سمٹ نہیں رہی ہے سارا دوش اس کبیر کے پد سمجھنے والے کا ہے میں تو بھوجن کر کے سیدھے اور بھلے وچاروں میں ڈوبا تھا اس نے آ کر من کو بہکا دیا مجھے ان سب الجھنوں سے کیا مطلب اور پھر انہیں سمجھنا کیا آسان ہے جینیندر کمار نے ان معاملوں کو سمجھنے میں زندگی گزار دی پھر بھی نہیں سمجھ پائے میری کیا بسات